مریض کو یہ دعا دیں عظم اللہ اجرک ورزقک و فی دینک دینی کا و جسمک الى منتہا اجلک اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھائیں اور آپ کو آپ کے دین اور جسم میں آخری عمر تک عافیت عطا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو یہ دعا دی